صل صل على على على سيدنا سيدنا سيدنا مولانا مولانا مولانا محمد محمد محمد في في في أول كلامنا كلامنا كلامنا أوسط آخر معزز می نیم حکومتیں جب بنتی ہیں تو حکومتیں اپنی پالیسیاں بناتی ہیں اور الیکشن میں جب کھڑی ہوتی ہیں تو اپنا مینیفیسٹو بناتی ہیں ایجنڈا بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو عوام کو ہم کیا سہولتیں پہنچائیں گے اور اسی پر وہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج تک نہ کوئی چلا نہ چل پایا ہر حاکم کا محکوم کے ساتھ ہر محکوم کا حاکم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے دنیا کی حکومتیں اسی مینیفیسٹو اور ایجنڈے کی بنیاد پر اس رشتے کو قائم رکھتی ہیں اللہ تبارک تعالی احکم الحاکمین ہیں شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں محتاج ہیں بے قص ہیں مجبور ہیں علیہ صلاح و بحکم الحاکمین کیا اللہ تعالی حاکموں کے حاکم نہیں ہیں اللہ تبارک تعالی کی محکوم مخلوق ساری ہے ان میں انسان اہم مقام رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو پالیسی اپنائی ہے اور جو رویہ اپنایا ہے اور اللہ جل جلالہ کا جو دستور ہے اللہ کی جو فطرت ہے وہ اللہ کی رحمت کی پالیسی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے مختلف اوصاف ہیں اللہ جل جلالہ کی مختلف صفات ہیں مختلف خوبیاں ہیں آپ انتقام بھی لے سکتے ہیں آپ آپ کا دریا بھی بنا سکتے ہیں آپ بدلے کی بھاونا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جو سلوک ہے اپنی مخلوق کے ساتھ وہ رحمت والا معاملہ ہے اور یہاں بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخری درجے تک آخری حد تک اور لاسٹ لمٹ تک بارڈر تک اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتے ہیں بندوں کو مہلت دیتے ہیں کسی گناہ کے کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے اللہ مواخذہ نہیں کرتے یہاں فجر کی نماز چھوڑی اور زہر کی نماز سے پہلے اللہ نے اس کو پکڑ لیا زمین نے اس کو دبوج لیا آسمان نے پتھر کی برسات کر دی اللہ قادر مطلق ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی پالیسی ہے رحمت کی ہے رحم کی کرم کی ابو کی اور درگزر کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ حضرات انبیاء علی نبی علیہ مسلاب وسلام ہیں کائنات میں اللہ نے ان کا مقام سب سے اونچا کیا ہے یہ پیغمبر آپس میں مراتب میں کچھ فرق ضرور رکھتے ہیں دل کر رسول باب یہ رسول ہیں کہ جن کی آپس میں بازوں پر باپ پر فضیلت ہے بازوں کا مرتبہ بازوں سے بڑا ہوا ہے لیکن تمام سوالات انبیاء علیہ السلام والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہیں اور جب کوئی کسی کے ساتھ محبت والا معاملہ کرتا ہے اور کسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ لگاؤ کا معاملہ کرتے ہیں اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جب وہ بھوکا ہوا تو آپ نے کھانا نہیں دیا ننگا ہوا تو کپڑا نہیں دیا بے سہارا ہوا تو سہارا نہیں دیا یہ کون سی دوستی ہوئی حضرات امبیا نا نبی علیہ و وسلام سلام دستے سوال کو دراز کرے خدا بند قدوس کے دربار میں اور اللہ ان سے دوستی کا معاملہ کرے اور ان کی دعاؤں کو قبول نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا پیغمبروں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں لیکن اللہ کی جو مخلوق کے ساتھ پالیسی ہے رحمت کی کرم کی افو کی درگزر کی اور یہ پالیسی اللہ کی کہ بندے جہنم میں نہ جائیں خدا کے عذاب کا شکار نہ بنے سارے بندے جنت میں چلے جائیں خدا کی رحمت کی چادر کے آغوش میں آ جائیں یہ اللہ تبارک تعالی کی پالیسی ہے بندوں کے ساتھ اسی لیے جب پیغمبروں نے دعا کی اپنے قوم کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً نے قبول کیا ایک موقع دیا ایک مہلت دی اور کہا کہ ابھی آپ اس ریکویسٹ کو واپس لے سکتے ہیں اس درخواست کو آپ پھاڑ کر پھینک سکتے ہیں اور اس میں پیغمبروں کی طرف سے سوئی کے ناکے کے برابر پیغمبر غلطی نہیں کرتا پیغمبر خطا نہیں کرتا لیکن پیغمبر اپنے اشتہاد کی بنیاد پر جب امتیوں کے مشتحدوں کو اشتہاد کا حق ہے تو یہ امت جو بنی پیغمبر کے جوتوں کے صدقے میں بنی تو کیا پیغمبر کو اشتہاد کا حق نہیں حضرت آدم علیہ سلاد وسلام جو درخت کے قریب گئے منع کیا گیا ولا تقربہ ماضی ہی شجرا اس درخت کے قریب نہ جائیں علماء اہل سنت وال اور جمہور علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلاط والسلام نے خطا نہیں کی غلطی نہیں کی معافیت نہیں کی گناہ نہیں کیا گناہ کی نسبت پیغمبر کی طرف حرام ہے معافیت کی نسبت پیغمبر کی طرف حرام ہے تو پھر کیا ہوا اللہ نے منع کیا یہ گئے تو کہتے ہیں علماء اہل سنت وال اور جمہور علماء پیغمبر کو حق اشتہاد جو دیا گیا پیغمبر نے اس حق اشتہاد کو استعمال کیا جیسے کہ سرجن کو آپریشن کا حق دیا جاتا ہے سرجری سکسیس بھی ہو سکتی ہے آپریشن کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور آپریشن ناکام بھی ہو سکتا ہے آپریشن کامیاب ہو گیا ڈاکٹر کی فیس بھی ملی اور مریض کے رشتہ داروں نے تحفہ بھی دیا المشتحد یختی و یوسیف فضا اصا و فل ہو اشتہاد کرنے والا بھول بھی کرتا ہے اشتہاد کرنے والا خطا بھی کرتا ہے کے اشتہاد رکھنے والا اگر ثواب کرتا ہے صحیح کرتا ہے سرجری سکسس ہو جاتی ہے آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے بلہو اجران ایک آپریشن کا جو معاوضہ ہے جو طے ہوا تھا کہ بائی پاس سرجری کرو گے یا ہڈی کو جوڑو گے تو آپ کی سرجری کی اتنی فیس ہے وہ مل رہی ہے اور مریض کامیاب ہو گیا تو مریض کے رشتہ دار خوشی سے تحفہ دے رہے ہیں فلح اجران وہ ایزا کا اور جب مشتحد خطا کرتا ہے فلاح اجر اسے ایک ثواب ملے گا اور اگر مریض مر جاتا ہے سرجری کے دوران تو ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کی اجرت کو لے لیا جاتا ہے ڈاکٹر کے معاوضے کو لے لیا جاتا ہے کہ صاحب ہم نے مریض کو آپ کی ٹیبل پر شفا یابی کے لیے لٹایا تھا زندہ ہم نے آپریشن تھیٹر میں بھیجا اور آپ نے اسے مردہ کر کر واپس کیا ایسا نہیں کہتے بلکہ اس کا معاوضہ اس کو مل جاتا ہے ایسے ہی حضرات انبیاء علی نبین علیہ السلام و تسلیم اور آپ کے امت میں مشتحد صحابہ اور مشتحد اولیاء کرام اختاب عبدال اگر صحیح کرتے ہیں تو دگنا اجر ہے اور اگر خطا کرتے ہیں تو ایک اجر ہے حضرت یونس علی عالاندین سلاط و سلام کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے حضرت ہر پیغمبر کو ایک لمٹ دی جاتی ہے کہ آپ اس حد تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں اس میں کسی قسم کی رعایت اللہ تبارک تعالیٰ برداشت نہیں کرتے پورا کورس پیغمبر کو کرنا پڑے گا پوری کتاب قوم تک پہنچانی پڑے گی پوری طریقے سے دن میں رات میں مردوں میں عورتوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں اپنوں میں برائیوں میں فریض تبلیغ دعوت و تبلیغ مکمل طریقے سے اس کو حق ادا کرنا پڑتا ہے پیغمبروں میں حضرت یونس علیہ ہی سلاد و پیغمبر ہیں اور آپ نے فریضہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا آپ کا یہ اشتہاد کہہ رہا تھا آپ کی یہ ثوابدید اور آپ کی یہ سمجھ آپ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا اور جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد ایک عذاب کی گھنٹی ہوتی ہے ایک عذاب کی کالنگ بل کا سچ ہوتا ہے اس سچ کو پیغمبر دباتا ہے بد دعا کے ذریعے سے اور اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر کو حکم دیتا ہے یا پیغمبر کو پہلے ہی سے تربیت ہوتی ہے کہ اس کالنگ بیل کے دبانے کے فوراً بعد آپ بستی کو خالی کر دیں علاقے کو چھوڑ کر چلے جائے حضرت یونس علا نبی علیہ تو وسلام جب انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل ادا کر دیا تو وہ جو آخری ہتھیار ہوتا ہے پیغمبر کے پاس قوم پر اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کا اور اللہ کے عذاب کو بلانے کا یہ جو گھنٹا ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام والسلام نے اس گھنٹے کو بجا دیا اور عذاب کی کالنگ بل کے سوئچ کو آپ نے الارم کو آن کر دیا اب الٹی گنتی شروع ہو گئی سو ننانوے نوت پر آٹھ نوت پر سات نوت پر چھ نوت پر پانچ اب یہ الٹی گنتی زیرو تک آنے سے پہلے پیغمبر کو علاقہ چھوڑ کر چلا جانا چاہیے حضرت یونس علیہ ہی سلاد و سلام چلے گئے اللہ کا معاملہ اپنی قوموں کے ساتھ کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام وسلام کے واقعے سے اور حضرت سیدنا نوح علی نبین علیہ السلام وسلام کے واقعے سے یہ مکمل سمجھ میں آتا ہے ہمیں حضرت یونس علیہ سلاط وسلام گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ سلاط وسلام کی پکڑ کر لی کہا کہ یونس ابھی آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا اور آپ نے ہمارے عذاب کی گنٹھی کو بجا دیا دیکھیے پیغمبر تھے پیغمبر کی دین پیغمبر کا اشتہار قابل قبول ہے لیکن مسئلہ قوم کا ہے مسئلہ اللہ کی مخلوق کا ہے اللہ کی مخلوق کی تباہی بربادی اور اللہ کی مخلوق کی نجات کا مسئلہ ہے پیغمبر جیسی شخصیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاملے میں چھوٹ نہیں دی کہا کہ پیغمبر ابھی سوئی کے ناکے کے برابر سوئی کے اندر سوراخ کتنا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا اتنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ کے ذمے باقی ہے لہذا میں قوم پر عذاب نازل نہیں کر سکتا یہ اللہ کی شان رحیمی اللہ کی شان کریمی اور کائنات میں اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون حضرات انبیاء علیہ وسلاط وسلام کہا کہ نہیں تم پسندیدہ ضرور ہو لیکن یہ میری مخلوق ہے ابھی سوئی کے ناکے کے برابر ایک بال کے ذرے کے برابر اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے اور پیچھے رہ گئے ہیں ہم قوم کو تباہی اور بربادی میں نہیں ڈال ڈال سکتے پھر کیا ہوا تم نے میری مخلوق کے لیے اللہ کے عذاب کو مانگا میں میری مخلوق کو عذاب نازل کروں ہوا بھیجوں پانی بھیجوں زلزلے بھیجوں آگ بھیجوں بیماریوں میں مبتلا کروں یونس تم نے میری مخلوق کو کیا سمجھ رکھا ہے پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا کشتی کے اندر گئے کشتی ہچکولے لینے لگی قانون اور دستور اس زمانے کا ملاحوں کا اور کشتی چلانے والے ناخداؤں کا یہ تھا کہ کسی منحوس اور ناپسندیدہ آدمی کی وجہ سے کشتی منزل تک نہیں پہنچتی ساحل تک نہیں پہنچتی پورا ڈالا گیا حضرت یونس علیہ السلام کا نام پورا ڈالا گیا حضرت یونس علیہ السلام والسلام کا نام تیسری مرتبہ آیا تو پھر مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلاۃ وسلام کو قید کر دیا مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک رات کی تاریخی تھی ایک سمندر کی گہرائی کی تاریخی تھی ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریخی تھی حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام کا احساس ہوا شور ہوا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک ناپسندیدہ معاملہ کیا ہے میرا اشتہار اور میری ثوابدید اور میری سمجھ بوجھ اس معاملے کے اندر خطا کر گئی لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا پہلے میں نے کٹا باندھ دیا کہ پیغمبر کی طرف گناہ کی نسبت حرام ہے پیغمبر نے گناہ نہیں کیا پیغمبر نے اپنا جو حق ہے اشتہار اس حق اشتہاد کا استعمال کیا پیغمبر کو اس کا ثواب ملا لیکن معاملہ مخلوق کا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی رحمت اپنے کرم اور اپنی افو اپنی درگزر کے معاملے کو بتانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام وسلام کو اتنے بڑے مرحلے سے گزارا وہ ان سلم المرسلیم اس ابا کا مشہور پسا پورا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا پھر جب آخر کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جب انہوں نے تاریخیوں کے اندر مجھے پکارا اپنے اشتہاد میں ناکام ہونے کا حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا اور کہا لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی رب نہیں انی کنت من الظالمین اے رب میں نے تیری مخلوق کو ایک سیکنڈ پہلے تیری عذاب کی دعوت دے کر میں نے ظلم کیا پیغمبر اللہ کی مخلوق کے سامنے کہ اللہ کی مخلوق عذاب کا شکار ایک سیکنڈ پہلے آپ نے دعوت دے دی ایک سیکنڈ پہلے آپ نے بدل بجا دیا اور عذاب کی گڈی کو بجا دیا اور عذاب کی الٹی گنتی کو شروع کرا دیا اللہ نے عذاب تو نہیں دیا پیغمبر کو بتایا کہ میری مخلوق کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے میری مخلوق کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے میری مخلوق کو میں کتنا چاہتا ہوں یہ کون مخلوق مخلوق تھی کائنات میں پسندیدہ حضرات انبیاء علی نبی علیہ سلات وسلام اللہ کو کفر نہ پسندیدہ اللہ کو شرک نہ پسندیدہ کافر ہمیشہ جہنم میں مشرق ہمیشہ جہنم میں مشرق خدا کا باغی مشرق نبی کا باغی مشرق دین کا دشمن معاملہ مخلوق کا آیا معاملہ اپنی پالیسی کا آیا تو اللہ نے سبق سکھایا پیغمبر کو اور کافروں کو چھوٹ دی اللہ نے سبق سکھایا یونس علیہ السلام کو کون تھے ان عذاب مانگا حضرت یونس علیہ السلام نے مومنوں کے لیے پیغمبر مومنوں کے لیے عذاب نہیں مانگتا وہ جو مہذب قوم تھی کہ جس پر عذاب لانا تھا وہ قوم کافر کی تھی مشرق کی تھی وہ نبی کی دشمن اور خدا کی باغی تھی لیکن اللہ نے کہا میرے باغی ضرور میرے دشمن ضرور لیکن میری جو پالیسی ہے میری قوم کے ساتھ اور میری مخلوق کے ساتھ وہ رحمت کی پالیسی ہے فی الظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جب انہوں نے کہا فستجبنا لہو ونجیناہو من الغم ہم نے آپ کی پکار کو سن لیا ونجیناہو من الغم اور ہم نے تکلیفوں سے مشکلات سے آپ کو نجات دی وکزالی کا نن جل اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دستور بنا دیا اللہ نے قانون بنا دیا کہ قیامت تک اگر کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو قیامت کے اندر کوئی آفت میں مبتلا ہو قیامت تک اگر کوئی غموں میں مبتلا ہو وہ مجھے صدق دل سے پکارے سچے دل سے پکارے میں ہوں گا اور میرا بندہ ہوگا میں اس کی پکار کو سنوں یہاں اللہ نے معاملے کو ختم نہیں کیا ونجيناه من الغم ہم نے قبول کر لیا ہم نے ان کو نجات دے دی یہاں آیت ختم ہو سکتی تھی اللہ نے دستور بنا دیا اللہ نے قانون بنا دیا ہمیں ماننے والے اگر مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے اگر قرضوں کا پہاڑ توڑنے لگے اگر بیماریاں ستانے لگے اگر رشتے دار ستانے لگے اگر دشمن زیادہ ہو جائے اگر مسائل اور آلام کے سیلاب اور طوفان قرآن کے اندر میرا بندہ گر جائے اللہ کا وعدہ سچا ہے وقت علی قانون جلمین ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں ہمارے اقابل اور ہمارے مشائق رحیم اللہ تعالی سوا لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اس کو ختم خاجگان کہتے ہیں یعنی آدمی اکیلا پڑے اپنی بھائی بہنیں بیوی بچوں کو لے کر ماں باپ کو لے کر سوالات مرتبہ اگر اس کو پڑھتے ہیں پہلے درود درمیان میں کچھ درود اور آخر میں درود ہمارے علماء اکابر مشائق نے فرمایا کہ ختم خواجگان جو کرتا ہے اس کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس مراد کو پورا کریں گے اگر کوئی غلط مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے کوئی ایسی بیماری کہ ڈاکٹر اس کو پہچاننے سے معذور ہیں کوئی مشکلات میں گرا ہوا ہے کوئی مالی پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہے نہ کسی عامل کی ضرورت ہے نہ کسی اسے تعویذ پلیتے کی ضرورت ہے حضرت یونس علا نبی علیہ السلاط والسلام کا یہ وہ نسخہ جس نسخے پر کامیابی کی مہر اور جو تعویذ اور پلیتے کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے لی اور کہا وہ کزالی کا نیل جو اس طریقے سے کرے گا ہم اس کو نجات دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ جو کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے حضرت سیدنا نو علا نبی علیہ سلاط وسلام کا ہے حضرت نو علیہ سلاط وسلام کا دعوت و تبلیغ کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ بڑا نرالا ہے اور حضرت علیہ سلاط و السلام کی اہمیت اس وجہ سے بھی اور بڑھ جاتی ہے کہ حضرت نو کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آپ کی قوم پر جو عذاب آیا وہی عذاب جو آندھرا پردیش کے اندر آیا وہی عذاب جو کرنور کے اندر آیا وہی عذاب جو آپ کے کرناٹک کے بارڈر کے علاقوں کے اندر آیا یہی عذاب حضرت نو علیہ وسلام کی قوم پر آیا اور وہ قوم تحس نہس ہو گئی وہ قوم اس کا وجود مٹ گیا اب علماء نے بیان فرمایا دو روایتیں ہیں کہ آپ نے کشتی کو بنایا پل کا بھی اے نو تم ہمارے سامنے کشتی کو تیار کرو اور پھر جب کشتی بننے لگی تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا پھٹا اڑایا آپ کے بیٹے نے مذاق اڑایا اور کہا ابو یہ کشتی یہ جو ہے ریگستان میں چلے گی ہم تو سنتے تھے کہ کشتی تو پانی میں چلتی ہے اور کشتی تو جو ہے سمندر میں چلتی ہے ندیوں میں اور جو ہے تالابوں میں چلتی ہے یہ تو ریتیلا میدان ہے یہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی کی قطرے قطرے کی ضرورت ہے یہی چیز ہوئی تھی آندھرا پردیش کے اندر کہ آندھرا پردیش کے اندر ابھی رمضان المبارک سے پہلے شابان میں رجب کے مہینے میں جگہ جگہ ایک ایک بوم کے لیے لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے سلاط الاستقا مہاراشٹرا کے علاقوں میں اور کرناٹک کے بارڈری علاقوں میں اور ان علاقوں میں جو آج سیلاب کا شکار ہیں اور آج طوفان کا شکار ہیں یہی وہ لوگ تھے کہ کچھ لوگ پہلے کچھ دن پہلے اور کچھ ماہ پہلے یہ کھلے میدانوں کے اندر آ کر اپنے چوپایوں کو لے آ کر میں نے بتایا تھا کہ الٹے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی تھی کہ اے رب کائنات برسا برسا اور وہ برسا تو قوم آس اور قوم سمود کی طرح بادل جب آیا قوم شعیب کی طرح تو کہنے لگے کہ یہ بادل برستا کیوں نہیں ہے حضرت شعیب علا نبی علیہ سلاۃ وسلام نے کہا جلدی مت کرو یہ خدا کا قہر ہے خدا کا عذاب ہے تو قوم شعیب نے کہا کہ نہیں کالا بادل پانی زیادہ دیتا ہے حضرت شعیب علیہ سلاد وسلام کے قوم کے اندر باغات تھے اور باغات کی بڑی کثرت تھی اور کھیتی باڑی آتی ان کو پانی کی بڑی سخت ضرورت تھی ایک مدت کے لیے سیب آندھرا پردیش کی طرح سیلاب زدہ علاقوں کی طرح رد کائنات نے پانی کو سکھا دیا قطرے قطرے کی قوم محتاج ہو گئی اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پانی کو مانگا حضرت شعیب علیہ ہی والسلام نے کہا کہ تم اپنے گناہوں سے بعد آ جاؤ شرک سے بعد آ جاؤ کفر سے بعد آ جاؤ معافیتوں سے بعد آ جاؤ نافرمانیوں سے باز آ جاؤ ابھی موقع تھا الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اللہ کے عذاب کی اور حضرت شعیب علیہ ہی وسلام دعوت و تبلیغ کے فریضے کو مکمل طور پر انجام دے چکے تھے کہ سالی آ چکی تھی کہ سالی کے عذاب کے اندر قوم مبتلا تھی اجلنا حاضا قوم نے کہا یہ جو کالا بادل آیا ہے اس کالے بادل کو ذرا جلدی برساؤ تو لیکن مانا نہیں تو حضرت شعیب علیہ علیہ السلام نے ڈرایا آپ نے دھمکایا یہ بادل نہیں یہ خدا کا قہر اور خدا کا عذاب بن کر تم پر ٹوٹے گا مانے نہیں تو چنانچہ اس میں ایک چھوٹی انگلی کے برابر سوراخ ہو گیا اور پھر جو ہوا نکلی لے کر پٹ ان کو یہ بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے جسے والے اور بڑے بڑے جسم والے قوم آن قوم سمود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سات دن اور آٹھ راتیں ہم نے ان کے اوپر یہ ہوائیں چلائی اور یہ لوگ وسمود الدین نہ الصخر سخر ابیلواد وفیرا دل اوتاد یہ پہاڑوں کو تراش کر ہم کانگریٹ میں پتھر توڑ کر ڈالتے ہیں ہم مکان میں پتھر تراش کر ماربل کاٹ کر فٹ کرتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ میں یہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کو کھود یہ اپنے مکانات بناتے تھے اپنے محفوظ خانے اور اپنے قلعے بنایا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہا جب سوکھا آیا قوم حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت حود نے ان کو بتایا کہ نہیں جلدی مت کرو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو برسنا چاہیے تو ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر یا ایک کرن انگی کے برابر اس کے اندر فرشتوں نے پوچھا کہ ہم اس میں کتنا سوراخ کریں کیا ایک بیل کے برابر تو کہا اللہ نے نہیں کہا کہ ایک بکری کے برابر اللہ نے کہا نہیں کہا کہ ایک گائے کے نتنے کے برابر یعنی گائے کے ناک میں اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ گائے کا نتنا ایک کرن انگلی اور ایک انگوٹھی کے اندرونی حصے کے برابر ہوتا ہے اس سوراخ سے ہوا جو نکلی اگر اللہ تبارک تعالیٰ گائے کے برابر سوراخ کو منظوری دے دیتے اللہ تبارک تعالیٰ اگر بکری کے برابر سوراخ کو منظوری دے دیتے خدا جانے کائنات کے اندر کیا ہوتا ایک گائے کے نچنے اور گائے کے ناک کے سوراخ کے برابر اجازت ملی وہ ہوا چلی وہ ہوا چلی لے پٹک لے پٹک جانوروں کو مضبوط کوٹیوں سے باندھا تھا ہواؤں میں جانور اڑنے لگے اب کہا کہ ہم وہ پہاڑوں میں جائیں گے اور وہاں پر پناہ لیں گے وہ ہوا اتنی تیز اور تم تھی سخت تھی کہ پہاڑوں کے ان غاروں میں جا کر ان میں ٹھکانوں میں جا کر ان کو الٹے منہ مارا اور جو ریحن سر سرا اور جو اس آواز کو سنتا وہ بے ہوش ہو جاتا جو زندہ رہتا وہ ہواؤں میں اڑنا لگتا اور ہواؤں میں پٹکا جاتا بہرحال ہر پیغمبر نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل انجام دیا اور جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے کافروں پر اور اس قوم کے مشرقوں پر اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں ان میں نرالا معاملہ سیدنا نو علا نبینا علیہ کی صلاح کا ہے بڑا عجیب معاملہ یہ طوفان نو سے پوری قوم نیست و نابود ہو گئی دو قسم کی روایتیں ایک روایت میں فرمایا کشتی میں سوار ہونے والے ساڑھے نو سو سال کی محنت میں اسی مومن تھے مسلمان تھے اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اسی پر دو تھے یہ اختلاف حضرت نو علیہ السلام وسلام اور ان کے خاص جو ہے شاگرد کو ملایا جائے اسی پر دو ہو جاتے ہیں اگر ٹوٹل سواریوں کو شمار کیا جائے تو اسی پر دو ہوتے ہیں اور ان کو نکالا جائے تو اسی ہو جاتے ہیں یہ اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں یہ معاملہ بڑا نرالا معاملہ تھا اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ جو عمر مرحمت فرمائی وہ ساڑھے نو سو سال کی تھی اس میں حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کی اور اپنی امت کی تین پیڑھیوں کو دیکھا آپ کے قوم کی یہ عمر نہیں تھی قوم کی عمر نارمل تھی ڈیڑھ سو سال دو سو سال پانچ سو سال جو اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی ساڑھے نو سو سال قوم کی عمر نہیں تھی یہ صرف حضرت نو علیہ صلاحت و سلام کی عمر تھی تین نسلوں کو سمجھاتے آئے ہر نسل آنے والی پچھلی نسل سے زیادہ ظالم ہوتی اتنا مارتے اتنا مارتے حضرت نو علیہ سلاد و سلام بے ہوش ہو جاتے اور جب ہوش آتا پھر حضرت نو علیہ صلاحت وسلام دعوت و تبلیغ کے فریضے کے لیے نکل جاتے ہوش آتا زخم سوکھتا طبیعت خبل تھی فوراً آپ جو ہے اللہ کے راستے کے اندر نکل جایا کرتے تین نسلوں کو آپ نے دیکھا ہر بعد والی نسل پہلی نسل سے زیادہ آپ پر ظلم کیا کرتی تھی آپ پر ستم کیا کرتی تھی آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی حضرت نو علیہ کبھی دعوت و تبلیغ کے فریضے سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا خاص شان اللہ نے آپ کی بیان کی رب رب انی قومی و نہارا اے میں نے اپنی قوم کو دن میں بلایا اور رات کے اندر بلایا فلم یزید ہم دو آ اللہ فرارا میں جتنا بلاتا اتنا بھاگتے میں جتنا دین کی طرف بلاتا حق کی طرف بلاتا اور تیری بہدانیت کی طرف بلاتا فرارا میں جتنا بلاتا اتنا پیچھے بھاگتے بھاگ سے ہوں فی آزانی میں دین کی بات کرتا تیری بہدانیت کی بات کرتا تیری صفات کی بات کرتا میں آخرت کی بات کرتا میں موت کی بات کرتا اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے یا آلو اثاویا ہوں پی آزانی یہاں تو ماحول ہے کہ بھائی کوئی بارہ بجے کوئی ساڑھے بارہ بجے اور ایک بہت بڑا مجمع چلو جو ہے آ جاتا ہے وہ تیس فیصد مجمع کتے کا باخانہ کھانے والا اور سور کا پیشاب پینے والا یہ تیس فیصد ہی مجمع ہے ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر کتنی مسجدیں ہیں بینگلور میں کرناٹک میں کتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کی حالت کیا ہے اور ان مسجدوں کے اندر جمعہ میں کون سی چیز کو بیان کیا جاتا ہے رامائن بھیا کو بیان کیا جاتا ہے مہا بھارت کو بیان کیا جاتا ہے بائبل کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا ماں باپ آبا اجداد کے قصے کو بیان کیا جاتا ہے یہی قرآن کی بات یہی حدیث کی بات بیان کی جاتی ہے ننانوے فیصد نائنٹی نائن فیصد مساجد پرسٹ مساجد کے اندر جو لوگ جمعہ کے اندر آتے ہیں یہ جمعہ کا پلیٹ فارم وہ ہے جس میں سنی آتا ہے جس میں تبلیغی آتا ہے جس میں وہابی آتا ہے جس میں دیوبندی آتا ہے جس میں بریلی آتا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ شیعہ اور مہدوی اور بعض مرتبہ قادیانی بھی بھٹک کر ان جو ہے پلیٹ فارم کے اندر آ جاتے ہیں اور دنیا کا سب سے طاقتور یہ میڈیا اور سب سے طاقتور پاورفل اصلاح کا یہ میدان ہے اس میدان کے تعلق سے امت مسلمہ کا کیا رویہ ہے قرآن کی باتوں کی طرف کتنا لپکتے ہیں دین کی باتوں کی طرف کتنا لپکتے ہیں اور حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی قوم کے تعلق سے کیا بات ارشاد فرمائی پروائی ولما داود لتا ہوں رب جب کبھی میں نے ان کو تیری کتاب کی باتوں کو بیان کیا تیری وحدانیت کو باتوں کو بیان کیا موت کی بات کی باتوں کو بیان کیا مسجدوں میں یہی تو بیان کیا جاتا ہے جالو اصابیا ہوں آزانین تو وہ اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا کرتے تھے پیغمبر پیغمبر تھا انگلیوں کو کانے میں رکھ لیا پیغمبر نہیں ہے ٹیلر درزی کا کام کر رہا ہے چمار چپل سینے کا کام کر رہا ہے سافٹ ویئر کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے ہارڈ ویئر انجینئر کمپیوٹر کے جوڑنے میں جڑا ہوا ہے انجینئر مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے اور شرابی شراب میں لگا ہوا ہے زانی زنا میں لگا ہوا ہے فلم دیکھنے والا فلم کی قطار میں ہے کاروباری تاجر آدمی دس کے تین کا بول لگا رہا ہے اس کی دکان بند نہیں ہوئی اس کا پینا بند نہیں ہوا اس کی ملازمت کم نہیں ہوئی اللہ کے لیے بتاؤ حضرت نو علیہ السلام وسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ میری قوم کو جب تیری طرف بلاتا ہوں کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے ہیں اصابیہم فی ہوں فی سیابہم اور درمیان میں کپڑا ڈال لیتے ہیں آج کسی نے کاروبار کا کپڑا ڈالا ہے کسی نے ملازمت کا کپڑا ڈالا ہے کسی نے جورو کی غلامی کا کپڑا ڈالا ہے کسی نے جو ہے hardware software engineer کا کپڑا ڈالا ہے جالو ہوں آفی آزانی استقبارہ اپنے کام پر ڈٹے رہتے ہیں اور غرور کرتے ہیں یہی کام حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کیا کرتی تھی اور جب حضرت نو علیہ سلاد وسلام نے تین پیڑھیوں کو سمجھایا ایک پیڑھی آئی چلی گئی دوسری نسل آئی چلی گئی اور تیسری نسل قریب القتم تھی حضرت علیہ و سلام نے کہا کہ اب میری عمر قریب القتم ہے اب میری اتمام حجت ہونے والی ہے دعوت و تبلیغ کا پاٹ اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ اپنے انتہا کو پہنچنے والا ہے میری قوم سدھر جاؤ یا قوم فرو ربکم فقلت پکل ربکم انہو کان غفارا میں نے کہا معافی مانگ لو آ جاؤ آ جاؤ پغل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اور کہا قطرے قطرے پانی کو ترسا کرتے تھے خوش سالی کا علاقہ تھا قحط زدہ علاقہ تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا او اللہ سے معافی مانگ لو میرا رب معاف کرنے والا ہے اور کیا کرے گا یرسل السماء عليكم مدرارا تمہیں موصلہ دار رحمت کی برسات دے گا تمہیں بارش دے گا تمہیں پانی دے گا پانی کو تڑپ رہے تھے جیسے آندھرا والے تڑپ رہے تھے جیسے کرناٹک والے تڑپ رہے تھے جیسے مہاراشٹرا والے تڑپ رہے تھے اور استفاق کی دعائیں پڑھ پڑ رہے تھے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور آج کا نونو اپنی زبان لسانت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے بکل تستقرو رب تم ان کا نہ غفارا یو سلی سما علیہ کم ادرارا وہ کم بھی جم جنات وکم انہارا اللہ تمہیں مال دے گا اللہ تمہیں اولاد دے گا اولاد دے گا تو کیا مطلب بیوی محبت والی دے گا عورتوں کو شوہر والا محبت دے گا ماں باپ کو محبت والی اولاد دے گا وہ کم بھی اب و بنین کافت کا بچہ بھی بچے پیدا کرتا ہے مسلمان بھی پیدا کرتا ہے حضرت نو نے کہا کہ بیوی رحمت بن کر آئے شوہر رحمت بن کر آئے اولاد رحمت بن کر آئے ہے کب جب تم استغفار کرو گے جب تم خدا کی طرف دوڑو گے خدا سے منہ پھراؤ گے وہ اثرو وسط بروس اقبارہ کرو گے اڑے رہو گے جالو یہوں کی آزادی دین سے بھاگو گے مسجدوں سے بھاگو گے نمازوں سے بھاگو گے تو کہا کہ جا اللہ برسات کو روک لے گا اور اگر تم کرو گے اللہ اس کو رحمت بنا دے گا گھر سب بناتے ہیں شادیاں سب کرتے ہیں بچے سب پیدا کرتے ہیں ہیں رحمت والے بچے اللہ کے ولی پیدا کرتے ہیں رحمت والی شادیاں اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں رحمت والے گھروں اللہ کے نیک بندوں کے ہوا کرتے ہیں وہ جنات و اجاللہ کم انہارا دنیا میں مال دے گا دنیا میں اولاد دے گا دنیا میں راحت دے گا اور دنیا میں سکون دے گا اور مرنے کے بعد بہتی نہریں دے گا مرنے کے بعد باغات دے گا تمہیں اس سڑی دنیا سے محبت ہے اس سری دنیا کے واسطے تم میری بات کا انکار کرتے ہو کانوں میں انگلیاں رکھتے ہو درمیان میں کپڑے لاتے ہو مالکم لا کملا ترجون وقارا کیا ہو گیا ہے اللہ سے ڈرتے نہیں مالکم لا ترجون وقارا وقت خلا کا کم اتوارا اللہ نے تمہیں پیدا کیا حضرت نو آج آئے ہوئے ہیں حضرت نو اپنی زبان زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم کے لوگوں کو متربے کر رہے ہیں تم قطرے قطرے پانی کے برداشت تھے وہ پانی جو مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے وہ پانی جو مردہ قوموں کو زندہ کرتا ہے وہ پانی جو رحمت ہے وہ پانی جو آب حیات ہے وہ پانی جو انسانوں کی ضرورت زندگی ہے وہ پانی جو کائنات کا تہائی حصہ ہے یہ رحمت ہے خدا کی یہ خدا تبارک تعالیٰ کی تخلیق ہے لیکن اگر تم بخل تو ربکم ان کانا غفارا اگر تم نہیں بات مانو گے تو یہ پانی عذاب بن کر آ جائے گا مانو گے نہیں تو رب حضرت علیہ السلام کی زبان کہے گی اے رب قرآن اے رب جان چکے کہ داڑھی بنانے کا عذاب کیا ہوتا ہے سوز لینے کا عذاب کیا ہوتا ہے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا عذاب کیا ہوتا ہے ماں باپ کو ستانے کا عذاب کیا ہوتا ہے بیوی اور بچوں کی حق تلفی کرنے کا عذاب کیا ہوتا ہے اور بیوی کی غلامی کا گلے میں ڈالنے کا عذاب کیا ہوتا ہے اے رب کائنات تین پیڑھیوں تک حضرت نوح نے تو صرف تین پیڑھیوں تک پیغام پہنچایا لیکن صدیق کا پیغام فاروق کا پیغام عثمان کا پیغام علی کا پیغام سوالات صحابہ کا پیغام پیران پیر کا پیغام نظام الدین اولیاء کا پیغام گن شکر کا پیغام آج اجمیری کا پیغام قاسم نانتوی کا پیغام چپے چپے میں گلی گلی میں حضرت تھانوی کی گونج ہے حضرت قاسم ناندوی کی گونج ہے حضرت نو نے صرف تین نسلوں کو دیکھا اس امت نے چودہ سو تیس سالوں کے اندر اس قرآن کو دیکھا اور قوموں کے الٹنے پلٹنے کو دیکھا اس قوم نے تاتاریوں کو دیکھا اس قوم نے رشیا کو دیکھا اس قوم نے یہودیوں کے انجام کو دیکھا اس قوم نے نسارا کو دیکھا اس قوم نے بدر کو دیکھا اس قوم نے ہنین کو دیکھا اس قوم نے تبوک کو دیکھا اس قوم نے شیعہ کا اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھا اس قوم نے جھوٹے نبیوں کو اپنے انجام تک غلام محمد قادیانی کی شکل میں دیکھا اس قوم نے جو ہے مسلم کذاب کو خدا کا عذاب کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا قوم نے ابو جہل کو دو معصوم بچوں کے ہاتھوں بچھڑتے ہوئے لڑکتے ہوئے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا حضرت نوح نے صرف تین نسلیں دیکھی اس قوم نے سینکڑوں پیڑیاں دیکھ لی اس قوم نے قوم کا عروج دیکھا اس قوم نے قوم کا زوال دیکھا اس قوم نے قرآن کے صدقے میں ترقی پاتے ہوئے دیکھا اس قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے صدقے میں تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا اس قوم نے دیکھا وہ دل کل ایام الدا اللہ کے دلوں کو ہم الٹ پلٹ کیا کرتے ہیں اس قوم نے دیکھا وہ ان تتلو یس تبدیل قومن غیر رقم تم ملا اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آؤ گے اپنے عمل سے باز نہیں آؤ گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نہیں کرو گے اور اپنے مقام کو نہیں پہنچاؤ گے وہ ان تتلو یس تبدیل قومن غیر رقم سینکڑوں مرتبہ اس قوم کے بدلے دوسرے قوموں کو ایمان قبول قبول کرتے ہوئے دیکھا اور ایمان قبول کر کر بام عروج تک پہنچتے ہوئے دیکھا اس قوم نے ایمان کی بے قدری کر کر قرآن و حدیث کی بے قدری کر کر بام عروج سے عرش سے سریا تک پہنچتے ہوئے دیکھا حضرت نوح نے تو صرف تین پیڑیاں دیکھی حضرت نوح نے صرف تین نسل دیکھی حضرت نوح نے ساڑھے نو سو برس کا جو ہے نبوت کا اور رسالت کا زمانہ پایا نبی کی نبوت آج بھی ہے نبی کی رسالت آج بھی ہے نبی پردہ فرما گئے لیکن نبی کی نبوت کے آثار نبی کی رسالت کے آثار چودہ سو تیس سال گزر جانے کے بعد آج آج بھی ہیں نبی وہی پیغام حضرت نو علیہ سلاط وسلام کا زبان مبارک سے جو نکلا آج اپنی قوم کو سنا رہے ہیں بغل ربکم ان کان غفارا یہودیوں کے طریقے کو چھوڑ دو نسارا کے طریقے کو چھوڑ دو عیسائیوں کے طریقے کو چھوڑ دو اغیار کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو جاؤ مکے کی طرف آ جاؤ مدینے کی طرف آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ حدیث کی طرف آ جاؤ میری تہبن کی طرف آ جاؤ میرے لباس کی طرف میرے لباس کے سامنے تمہیں اغیار کا لباس نہیں پسند ہونا چاہیے میری فاطمہ کی چادر کے سامنے میرے خطیجہ کے دوپٹے کے سامنے تمہیں رنڈیوں کا لباس پیشاب کے قطرے سے بدتر رکھنا چاہیے فخل تشتقر غرب بخم ان کا نغبارا میرے آقا فرماتے ہیں حضرت نو علیہ صلاح وسلام کی زبانی مانگ لو معافی مانگ لو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا بگل شروع ہو چکا ہے طوفان آ چکا ہے سیلاب آ چکا ہے ہوائیں چل چکی ہیں زلزلے آ چکے ہیں سمندر میں آ چکا ہے سائنسدان قیامت کی تاریخ کو اپنے طور پر بتا چکے ہیں سورج اپنی بربادی کی طرف جا رہا ہے اپنی سوال کی طرف جا رہا ہے ستارے ٹک رہے ہیں پہاڑ اکھڑنے کے لیے تیار ہیں زمین نکلنے کے لیے تیار ہے آسمان آگ کے گولے برسانے کے لیے تیار ہے فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو مالکم لا ترجون للہ وقارا کون سے مال پر اتراتے ہو کون سی دولت پر اتراتے ہو کون سی طاقت پر اتراتے ہو تمہارے سے بڑی بڑی قومیں جو یہ کہا کرتی تھی من ہوا اشد منا قوا اس زمین کے اندر ہم سے بڑا طاقتور کون ہے اس سے بڑا ہم سے بڑا کون پاور فل ہے اتنی بڑی طاقت والی قوم آئی تھی کہ بسمود الدینہ جاب سخر سخر پہاڑوں کو موم کی طرح تراشا کرتے تھے تم ایک بنڈا نہیں اٹھا سکتے تمہاری ناپ ڈل جاتی ہے تمہاری کڈنی کے اندر ایک ملی گرام کے برابر اگر کنکری آ جاتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے تمہارے سر کی رگوں میں ایک رگ جام ہو جاتی ہے تو تمہاری زندگی کا وجود ادب میں بدل جاتا ہے تمہارے دل کی طرف جانے والی رگوں میں ایک رگ کے اندر اگر خون کا شریا ان شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو بی پی کا شکار ہو جاتے ہو اگر خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے لو بی پی ہو جاتی ہے اگر رگے تنگ ہونے لگتی ہیں ہارٹ اٹاک کا شکار مالکم لا ترجون للہ وقارا میرے رب نے کہا کس چیز پر اتراتے ہو کس چیز پر غرور کرتے ہو تم سے پہلے قومی آئی وہ بڑی بڑی عمریں پایا کر دی تھی اسرائیل کا بچہ بالی ہوتا تھا پانچ سو سال کی عمر کے اندر چار سو سال کی عمر میں جب بچہ مر گیا تو حضرت موسا علیہ و وسلام کے پاس ماں گئی اور کہا میرے ساتھ ظلم ہو گیا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی حضرت موسا علیہ و وسلام نے کہا کیا ہوا تو کہا تین سو سال کی عمر کے اندر بچے کا انتقال ہو گیا بچے پانچ سو پانچ سو سال کی عمر کے بعد بالغ ہوا کرتے تھے ہماری عمروں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہماری زندگیوں کا کوئی ٹھکانا نہیں اور ہماری طبیعت کا کوئی ٹھکانا نہیں اور کوئی بھروسہ نہیں اور وہ قوم طاقت کے اندر عمروں کے اندر ہم سے بڑی ہوئی تھی من ہوا اشد منا ہوا ان کا نعرہ تھا وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے لیکن سر سرا اور جب ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیجا اور وہ ہوا ان کو پچھاڑنے لگی اور وہ ہوا ان کو نیست و کرنے لگی اور وہ ہوا ان کو پٹکنے لگی تو ان کا وجود ختم ہو گیا اور ان کی طاقتیں ختم ہو گئی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس قوت ہے آج جتنی بیماریاں کیا اس سے پہلے کبھی اتنی بیماریاں تھیں آج جتنے حادثے آج جتنے اموات کیا اس سے پہلے کبھی اتنے اموات تھے اتنے حادثے تھے آج پیغمبر کی زبان آخری مرحلے پر آخری موڑ پر کہ جب باپ اپنی بیٹی پر ڈورے ڈال رہا ہے جب بھائی اپنی بہنوں کے آبرو پر جو ہے ڈورے ڈال رہا ہے بیٹی باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں بہن بھائی کے ہاتھوں محفوظ نہیں یہ کائنات لڑ رہی ہے خدا کارش کاپ رہا ہے یہ زمین کہہ رہی ہے اے رب کائنات مجھے اجازت دے اس قوم کو میں اپنے اندر سمولوں سمندر کہہ رہا ہے مجھے سنامی کی اجازت دے دے کہ تو اپنی رحمت کے بل بوتے پر اس قوم کو بچائے ہوئے ہے میں اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے بےتاب ہوں اس قوم کو برباد کرنے کے لیے ہوں حضرات دنیا کے اندر کوئی معاملہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی طاقت کے بغیر اللہ کی قدرت کے بغیر اللہ کی جو ہے اجازت کے بغیر وجود میں نہیں آتا میرے رب نے کلام پاس میں رشاد پر بایا من اللہ الا يعلمها کہ پتے کتنے ہیں درختوں کے اندر کھیت دھان کی کھیت کے اندر کتنی شاخیں نکلتی ہیں میرے رب نے کہا ایک ایک شاخ کے بارے میں ایک ایک پتے کے بارے میں معیوم رکھتا ہوں کوئی پتا کب ہلتا ہے کوئی پتا کب گرتا ہے اتنا بڑا طوفان آیا اتنا بڑا سیلاب آیا سو سال کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا سو سال اور ان کا وجود ختم ہو گیا اور جو ہے موت زندگی سے موت کے دامن کے اندر چلے گئے نہ اس نے کسی امیر کو دیکھا نہ اس نے کسی غریب کو دیکھا نہ اس نے کسی حاکم کو دیکھا نہ اس نے کسی محکوم کو دیکھا نہ اس نے کسی منسٹر کو دیکھا نہ اس نے کسی یتیم اور بے سہارا اور بیوہ کو دیکھا اس نے سب کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ابھی کچھ سال پہلے وہاں پر ایک سیلاب آیا تھا وہ سیلاب اتنا بڑا سیلاب نہیں تھا بس ایک جزوی قسم کا سیلاب تھا ایک عالم آندھرا پردیش کے یہاں قریبی مسجد میں ایک جگہ امامت فرما رہے تھے اتفاق سے چھٹیوں میں وہ اپنے مکان گئے ہوئے تھے انہوں نے اس سیلاب کا آنکھوں دیکھا حال اور سیلاب کے اندر مبتلا ہو کر موت کے منہ میں جا کر ملک الموت کے چنگل میں جا کر اجدے کے جو ہے منہ میں جا کر اور پھر موت کو اپنے سامنے رقص کرتا ہوا دیکھ کر اللہ نے ان کو نجات دی اور پھر کیسے انہوں نے موت کا ننگا ناچ دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمارا چھوٹا موٹا مکان نیلور کے آس پاس کے علاقے میں تھا سیلاب آیا طوفان آیا کسی نے خواب و قیال کے اندر بھی سوچا نہیں تھا سمجھا نہیں تھا کہ اگلی صبح کس حالت کے اندر ہونے والی ہے اچانک ایک تیز قسم کی ہوا آئی تیز قسم کی آواز آئی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہم بھی چمک کر ڈر کر خوف کے مارے ہم باہر نکل آئے پانی اچانک قد آدم سے بڑھ کر پوری طاقت کے ساتھ آیا پوری قوت کے ساتھ آیا وہ ٹی وی جسے دیکھ کر لوگ ایش و عشرت کیا کرتے تھے وہ گھر کا ساز و سامان جس پر جو ہے وہ اکڑا کرتے تھے غرور کیا کرتے تھے تکبر کیا کرتے تھے وہ سارا سامان ہم نے آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا دیکھا بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین کے اندر جو ہے سجدہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا جھوپڑیاں آبادیاں مویشیاں سب کے سب پانی کے بہاؤ میں پانی کے طاقت کے سامنے خدا کی قدرت کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے ماں اپنے بچوں کو بلا رہی تھی بچے اپنی ماؤں کے لیے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے میں بھی بہتا جا رہا تھا اور میں کلیم طیبہ کا جاری کر دیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ بچانے والا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے تو چنانچہ ایک درخت آیا اس درخت کی ڈالی پر میری قمیض اٹک گئی اور میں اس پر پناہ لے لی اور جب میں اس پر چڑھ گیا تو بہت سارے جو سام تھے اجدے تھے ان کو بھی اپنی جان کی فکر ہے وہ بھی جو ہے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور ہیلی کاپٹر اوپر سے آئی وہ پانی دینا چاہتی تھی میں نے کہا کہ پانی تو بہ رہا تھا کہا کہ اگر کوئی اس پانی کو پیتا عجیب و غریب قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا اے رب تیرے عذاب کی عجیب شان ہے کہ پانی دے کر عذاب دیتا ہے لیکن پیاسا پانی پیے تو عذاب کا شکار ہو جاتا ہے باہر سے بھی عذاب فاضا اللہ لباس الجو تو نے سچ کہا کہ تو نے جو ہے عذاب کا لباس ان کو پہنا دیا کہ لباس جب جو ہے اب باہر سے پہنا جاتا ہے سارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے میرے اللہ نے کہا اندر سے باہر سے ہم نے جو ہے ان پر عذاب کے لباس کے اندر گھیر لیا عذاب کی چادر کے اندر گھیر لیا وہ پانی اگر کوئی پیتا مختلف قسم کے انفیکشن پیدا ہو جاتے اور مختلف قسم کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا لیکن وہ پانی نہیں پی سکتے تھے ملٹری کے ذریعے سے اور امدادی اداروں کے ذریعے سے وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پانی ڈالا جاتا میں نے کہا کہ آپ پانی مانگ لیتے کہا کہ بغل کے اندر اجدا بیٹھا ہوا تھا سام بیٹھا ہوا تھا اگر ذرا سی حرکت کرتے ہم تو اجدا یہ سوچتا کہ ہم اس پر حملہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈس لیتا وہ ہمیں مار دیتا نیچے موت کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے بغل میں موت کو موت کا سامان اجدے اور سانپوں کو بنا لیے ہوئے دیکھ رہے تھے آسمان کے اندر یہ جو رشک کے پیکٹ تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے کچھ نہیں کر پاتے حرکت کرے تو یہ سام ڈسنے کے لیے تیار نیچے جائیں بہتا ہوا سیلاب اور بہتا ہوا طوفان نگلنے کے لیے تیار تین دن اور تین راتیں کسی بھوک اور پیاس کے حالت کے اندر گزر گئی کہتے ہیں کہ آخر کار یہ ہوا کہ اس ڈالی سے اجدے نے دوسری ڈالی میں پنا لی تو میں نے اپنے جبے کو اتارا آسمان کی طرف لہرایا تو پھر میری طرف غذا کے پیکٹ پھینکے گئے اور پانی کے پیکٹ پھینکے گئے میں نے دعا پڑھ کر ان کو کھایا پھر وہاں سے رسی کو چھوڑا گیا اور اس رسی کو میں نے پکڑ کر ٹنگ کر میں نے پھر جو ہے اس موت کے دامن سے بنا لی ایک چھوٹے سے سیلاب کا چھوٹا سا نمونہ تھا وہ سیلاب اور وہ طوفان وہ خدا کا قہر یہ اللہ کی مرضی کے بغیر خود بخود نہیں آ گیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر بادل خود بخود نہیں پھٹ گئے پھٹ نہیں گئے ایک مچھر ہمارا خون اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا ایک کھٹمل ہمیں کاٹ نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر ولمرسلاتی عرفا فلاسفاتی اصفا ون ناشراتی نشرا فل فارقاتی فرقا فل پھل ملک ازرا میرے رب نے کلام پاک میں سورہ مرسلات کے اندر ارشاد فرمایا ہوائیں میرے حکم سے چلتے ہیں بادل میرے حکم سے چلتے ہیں برسات میرے حکم سے ہوتا ہے یہ اتنا بڑا حادثہ اور یہ اتنا بڑا جو واقعہ پیش آیا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اللہ کو معلوم کون سے انسان رہتے ہیں کون سی آبادی رہتی ہے امت محمدیہ کے کتنے افراد ہیں نمازی کتنے ہیں بے نمازی کتنے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام والسلام کی قوم کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر ننانوے فیصد دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل ہونے کے بعد ایک فیصد کا ننانوے فیصد حصہ باقی رکھنے پر بھی اللہ نے قوم کو عذاب نہیں دیا اللہ نے قوم کے ساتھ پکڑ والا معاملہ نہیں کیا اللہ نے اس امت کو کہا کہ اس امت پر نبی نے تمہاری بدعا نہیں دی ہے ہر پیغمبر نے دنیا کے اندر اپنا آخری ہتھیار بد کا حضرت یونس نے استعمال کر لیا حضرت لوت نے استعمال کر لیا حضرت آدم نے استعمال کر لیا حضرت شیش اس نے استعمال کر لیا حضرت ابراہیم نے استعمال کر لیا حضرت موسا نے استعمال کر لیا میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کو میں آخرت کے لیے رکھوں گا جب میری امت کے لوگ جہنم کے اندر پل سے راہ سے گر گر کر پڑیں گے آپ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت کرتے آپ ایسے آقا ایسے دادا ایسے سخی ایسے محسن جس پر ہمارے باپ قربان جس پر ہماری مائیں قربان جس پر ہماری نسل قربان جس پر زمین و آسمان کے خزانے قربان ہر پیغمبر نے دعا کے اس ہتھیار کو استعمال کر کر قوم کو تباہ کر دیا قوم کو برباد کر دیا قوم پر کسی پیغمبر نے ہوا کو مانگا کسی نے آندھی کو مانگا کسی نے بادل کو مانگا کسی نے طوفان کو مانگا کسی نے زلزلے کو مانگا اور Lord حضرت لوت علیہ سلاد و سلام نے تو حد کر دی حضرت لوت علیہ صلاح وسلام پر جو عذاب آیا کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے تین قسم کے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ سلاد و سلام کی قوم پر مسلط فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت ترین عذاب قربان جائے آقا آپ کی ذات گرامی پر آپ کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنے پر حسن سلوک پر کہ ہر پیغمبر نے استعمال کر لیا قیامت کے دن میں اور آپ کسی گناہ کے وجہ سے میرے ماں باپ آپ کے ماں باپ میری اولاد آپ کی اولاد کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اور پر ٹوٹ کر گرے گی آخا سجدے میں پڑ جائیں گے میرے اللہ کہیں گے سکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے آخا فرمائیں گے اللہ وعدہ کیجئے کہ جو میں مانگوں کا ہدایت کریں گے اللہ نے کہا محمد آپ باغیے ہم ہدایت کریں گے آخا فرمائیں گے اے اللہ میری ایک ایک امتی کی میری سفارش قبول فرما اور جہنم میں جانے سے اس کی حفاظت فرما جس پر جہنم واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے اے رب کائنات آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں حضرت آدم نے ٹھکرا دیا حضرت نور نے ٹھکرا دیا حضرت لوت نے ٹھکرا دیا ان کی ماں نے ٹھکرا دیا ان کے باپوں نے ٹھکرا دیا آخری آسرا آخری سہارا وہ اپنے پیغمبر کو سمجھتے ہیں اے اللہ اگر آج یہ رد کر دیے جائیں گے میری امت کو جہنم میں دیکھتا جلتا ہو ہوا دیکھ نہیں سکتا جہنم کا عذاب کا شکار ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرمائے گے اشفا یا محمد تشفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت مانگیے آپ کی شفاعت کو سفارش کو قبول پر گے منزل نبی یشپا ہو بیز اللہ کوئی پیر شفاعت نہیں کرے گا کوئی پیغمبر شفاعت نہیں کرے گا کیا ملتا ہے داڑھی کیا ملتا ہے نبی کے دل کو دکھا کیا ملتا ہے نبی کے لباس کی مخالفت کر کر دنیا میں آپ کے لیے حسنین کی قربانی دے دی نوازوں کی قربانی دے دی پیٹ پر پتھر باندھ لیا گھر میں چراغ نہیں جلایا اور دانے دانے کے لیے اپنی بیویوں کو ترسایا اپنی اولاد کو درسایا ایک چادر جدتی عورتوں کی سردار کو دیا کیا ملتا ہے آپ کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے تم نماز چھوڑتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے تم داڑیاں مٹاتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے اور تم سنتوں سے انحراف کرتے ہو یہود اوتارا کے طریقے پر عمل کرتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے سلیما دیکھتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے عائشہ سمیا صدیقہ خطےجہ نام کی عورتوں کو رنڈیوں کا لباس پہناتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے بل سنتی والی تحفیل کے اندر نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالتے ہو نبی کے سنتوں کا قتل کرتے ہو غیروں کو ویلکم کر کر مرحبا کہہ کر بلاتے ہو اور نبی کی سنتوں کو لات مار کر نکالتے ہو نبی کا دل دکھتا ہے کیا ملتا ہے تمہیں نبی کو ستا کر کیا ملتا ہے تمہیں نبی کے دل کو صدمہ پہنچا کر کیا کیا کبھی کی نبی نبی نبی نے کے کے چہرے میں عائب ہے لباس میں کیا عائب ہے نبی کی سیرت میں کیا عائب ہے نبی کے ہمارے ساتھ رویے میں کیا عائب ہے کیا کبھی کی کب انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا رات میں یاد کیا دل میں یاد کیا حضرت نور نے کان غفارا آج نبی کہہ رہے ہیں مانگو استغفار مانگو میں معافی دینے کے لیے تیار ہو کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے تمام جو ہے پیغمبروں نے اس دعا کے ہتھیار کو دنیا میں استعمال کیا آخا اٹھا کر آخرت میں رکھ دیا اور جب ہم جو ہے اللہ ہمیں جہنم کی طرف بھیجے گا آخائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر روئیں گے اور اپنی امت کے لیے دعا مانگیں گے توبہ کرو توبہ کرو نبی کے دل کو دکھاؤ گے سیلاب آئے گا نبی کے دل کو دکھاؤ گے طوفان آئے گا نبی کے دل کو دکھاؤ گے اللہ کے ساتھ جھگڑا کر لو اللہ معاف کر دے گا پسندیدہ ہے نبی کے دل کو کوئی ستاتا ہے نبی کے دل کو کوئی اذیت پہنچاتا ہے نبی کے دل کو کوئی جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتے اللہ اسے معاف نہیں کرتے یہ جو سیلاب آیا یہ جو طوفان آیا یہ جو ہوائیں چل دی ہیں اڑیسا کے اندر ایک پروگرام کے اندر گیا تھا ایک صاحب بتا رہے تھے ایک دکان کے اندر میں سودا اصل خریدنے کے لیے گیا اچانک ایک تیز ہوا آئی اور میں نے دیکھا وہاں پر جو ہے دیہاتی لوگ بیل گاڑی کو استعمال کرتے ہیں بیل گاڑی بیلوں سمیت اور ان کے سواریوں سمیت ہواؤں کے اندر اڑنے لگی اور چھتیں اڑنے لگی دروازے ٹوٹنے لگے اور جو ہے بڑی بڑی آبادیاں تہس و نحس ہو گئی آج حضرت نو علیہ السلام وسلام کے پیغام کو میرے آخا تڑپ کر کیا میرے آخا کو جب یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ آندھرا کے علاقے کے اندر کرناٹک کے علاقے کے اندر مہاراشٹرا کے علاقے کے اندر سیلاب کے اندر کروڑوں کا نقصان ہو گیا آپ کی امت تباہ ہو گئی آپ کی امت برباد ہو گئی ایک قیدی کو جو قیدی کافر تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا گیا رسی کو زور سے باندھ دیا گیا آخا آرام بروا رہے تھے آخا کروٹ کروٹ بدل رہے تھے صحابی نے پوچھا <clears throat> عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو تھے انہوں نے پوچھا آخا کیا نیند نہیں آ رہی ہے کیا سر میں درد ہے کیا پیٹ میں درد ہے آخا نے فرمایا نہیں اس امتی کے ہاتھوں کو کس کر باندھ دیا گیا اس کو کیا تکلیف ہوگی میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا کافر کی تکلیف کو خیری کی تکلیف کو میرے آخا نے برداشت نہیں کیا سیلاب کی خبر طوفان کی خبر زلزلوں کی خبر حادثوں کی خبر ہارٹ اٹیک کی خبر میرے محبوب کو پہنچائی جاتی ہے فرشتوں کے کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے آپ کتنا روتے ہوں گے کتنا صدمے سے دو چار ہوتے ہوں گے نہیں نہیں اللہ کے عذاب کو نہ بھلاؤ خدا کے قہر کو دعوت نہ دو سیلاب کو دعوت نہ دو طوفان کو دعوت نہ دو یہ اپنے آپ نہیں آ جاتے یہ اپنے آپ نہیں آ جاتے میرے رب نے کلام پاک کے پندرہویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قانون بنا بیان کیا یہ دستور بیان کیا کہ طوفان کیوں آتا ہے زلزلہ کیوں آتا ہے حادثے کیوں ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں ریل کا ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے پلیٹ ہوائی جا, جہاز ہائی جیک کیوں ہوتی ہے سمندر میں سنامی کیوں آتی ہے میرے رب نے کلام پاک کے پندرہویں بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا توبہ کر لو توبہ کر لو رمضان آیا تم نے توبہ نہیں کی لہلت الجائز آئی تم نے توبہ نہیں کی ہرافے آئی تم نے توبہ نہیں کی اعتکاب آیا تم نے توبہ نہیں کی شب قدر آیا توبہ نہیں کی دیکھو مہلت لے سہولت ہے ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے مانگ ابھی جو ہے وقت ہے میرا اللہ کہتا ہے فقل تستغفروا ربکم انه كان غفارا آ جاؤ آ جاؤ وہ طوفان جو بارڈر میں آیا کہ بنگلور میں نہیں آ سکتا وہ ہوائیں اور وہ زلزلے جو اور علاقوں میں اللہ نے لائے کیا ہمارے بنگلور میں ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتے میرا رب دے سکتا ہے میرا رب ان کو لاگو کر سکتا ہے مان لو مان لو آ جاؤ خدا کی قہر سے مقابلہ نہ کرو خدا کی قدرت سے مقابلہ نہ کرو خدا کے قہر سے خدا کی طاقت سے خدا کی قوت سے جو ٹکرایا وہ باش باش ہو گیا اللہ نے اس کے وجود کو ختم کر دیا اللہ نے کلام پاک کے بندروے پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنا ایک قانون بیان کیا ہے وہ ازا اردنا انہلی کا کریتن امرنا مترفی سکوپی فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا اللہ کہتے ہیں ہم کسی قریے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم کسی بستی پر سیلاب لانا چاہتے ہیں ہم کسی بستی کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بستی اپنے آپ تباہ نہیں ہو جاتی یہ قریہ اپنے آپ تباہ نہیں ہو جاتا یہ زلزلہ اپنے آپ نہیں آ جاتا جب ہوائیں ہمارے حکم سے چلتی ہیں جب بادل ہمارے حکم سے پھٹتے ہیں جب سمندر کی لہریں ہمارے حکم سے چلتی ہیں جب درخت کے پتے ہمارے حکم سے گرتے ہیں یہ زلزلہ بغیر حکم کے آتا ہے وہ ایزا اردنا کا امر نام تو ہم کسی قریے کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور کسی آبادی کو تہز تہز کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ کہتے ہیں امر نام اس میں جو مالدار لوگ ہیں ان میں توانی پیدا ہو جاتی ہے حرام زادگی سب سے پہلے قوم کے مالداروں کے اندر آتی ہے کمینا پن سب سے پہلے قوم کے مالداروں میں آتا ہے مسلمانوں یہ مال اس امت کے لیے فتنہ ہے آخا نے فرمایا بل فخر اکشا بھی کم تمہارے سلسلے میں مجھے فخر و فاخر کا ڈرنا ڈرنا نہیں ہے فخر و فاخا آئے نبی کی وراثت سمجھ کر نبی کے گھرانے کی میراث سمجھ کر تم اس کا استقبال کرو تم اسے ویلکم کرو تم اسے سینے لگاؤ مال کو مت مانگو دولت کو ما مت مانگو یہ مال فتنا ہے یہ دولت فتنا ہے آخا نے فرمایا مل فخر و اکشا بھی کم بھی کم ان کما من قبل مجھے ڈر ہے کہ تمہارے لیے مال کی وسط ہو جائے وہی ڈر آج لاحق ہو گیا ہم اپنے بچپنے میں اپنے جو ہے بنگلور کے ابتدائی زمانے میں جو یہاں پر غربت دیکھتے تھے جو یہاں پر مسلمانوں کے یہاں مال کی کمی اور دولت دیکھتے تھے کہ بھائی مال کی بڑی کمی تھی دولت کی کمی تھی مکانات پختے نہیں تھے لیکن خدا کے قہر کا قوم شکار نہیں تھی کبھی بارشوں کا رونا نہیں تھا کبھی قطالی کا رونا نہیں تھا کبھی مہنگائی کا رونا نہیں تھا کبھی ظالموں کے ظلم ستم کا اور حکمرانوں کے ستم کا رونا نہیں تھا غریبی ضرور تھی امن تھا مال ضرور کم تھا لیکن جو ہے سکون تھا آج مال بڑھ گیا وہ ڈر جسے میرے آقا میرے محبوب نے فرمایا کہ ولا کن اکشا بھی کم انتم ستالی کم دنیا کہ مال تمہارے درمیان بڑھ جائے گا کما مصیبت علامن کانا قبل جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا انولی کا قریت امر نام ان کے مالداروں کے اندر حرام زادگی پیدا ہو جاتی ہے کمینہ پن پیدا ہو جاتا ہے شادیوں کے اندر مت نئے طریقے یا اپنانے لگتے ہیں ہر آنے والا طریقہ پچھلے طریقے کو چھوڑنا چاہتا ہے ہر آنے والا مالدار کمینہ پچھلے کمینے کو ہرا دینا چاہتا ہے مسجدوں کے اندر تفاخر ہونے لگے گا یتیم خانوں اور مدرسوں کی تعمیر کر کر لوگ فخر و مباحت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آخا نے فرمایا امر نام وفی فتح یہ گناہ کرنے لگیں گے یا یاشی کرنے لگیں گے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا بعد کلر ٹی وی لانے لگیں گے کلر ٹی وی آیا ایل سی ڈی لانے لگیں گے ایل سی ڈی آیا ہوم تھیٹر لانے لگیں گے ہوم تھیٹر آیا ڈائریکٹ جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے اسرائیل کی کتیوں کو دیکھیں گے امریکہ کی رنڈیوں کو دیکھیں گے اور ہر گھر کے اندر زنا کا بازار کھل جائے گا ہر گھر کے اندر گانا بجانا عام ہو جائے گا سب سکو نمازیں چھٹ جائیں گی داڑیاں نکل جائیں گی حرام کاری عام ہو جائے گی بے پردگی عام ہو جائے گی اور یہ جو ہے امانت کے مال کو غنیمت سمجھا جانے لگے گا لٹیرے چور اچک کے بدماش پیدا ہو جائیں گے ہم جب چور بدماش اچک کے کہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رات میں کوئی نخاب پوش آدمی جو ہے کالا کپڑا ڈال کر اور وہ عصمت کو لوٹ کر مکان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا نہیں وہ کرنے لگا طاقت ہی کر رہا ہے ہر انسان چور ہے بہت کم چوری سے بچے ہوئے ہیں ہر انسان ڈکیت ہے بہت کم ڈکیتی سے بچے ہوئے ہیں ملازمت کرنے والے ملازمت کے اوقات کے اندر کمی بیشی کر کر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تجارت کرنے والے ناپتول کے اندر فرق کر کر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور چیزیں بیچنے والے چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں کپڑا بیچنے والے پاک تول کے اندر فرق کر کر اور ناپ کے اندر فرق کر کر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں ہر انسان ڈاکو ہے ہر انسان چور ہے گاڑیاں چلانے والے میٹروں کے اندر خورت برت کر کر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں مال بیچنے والے نقلی مال کو اصلی مال بتا کر ہر نفس چور ہے ففا سخو ففسخو فیہا سخو ہر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے گھرانے کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہمارے ایک عزیز کرم فرما ایک دوست کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ان کی سواری کو پیچھے سے گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی وہ صاحب چکرا کر گر گئے ڈیڑھ منٹ کے لیے آنکھوں میں غشی آ گئی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور کچھ غشی آ گئی ڈیڑھ منٹ کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ ہاتھ کی واج غائب ہے جیب کا موبائل غائب ہے اور پرس میں رکھے ہوئی ایک چھوٹی حقیر رقم ستر پر آٹھ روپے یا اسی روپے کی رقم غائب ہے میں بات موبائل کی نہیں میں بات ستر پر آٹھ روپے کی نہیں بات واچ کی نہیں ایسی ہزاروں واچے مل سکتی ہیں ہزاروں موبائل مل سکتے ہیں کیا میں کہتا ہوں کہ اس حادثے کی جگہ اس ایکسیڈنٹ کی جگہ کیا ڈاکو کو الہام ہوا تھا کیا چور کو الہام ہوا تھا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تم موبائل لوٹو تم جیب کی رقم لوٹو تم ہاتھ سے واچ نکالو نہیں اس علاقے میں انسٹنٹ اور اس پاٹ پر جو لوگ تھے تمام چور ہیں تمام ڈاکو ہیں بلکہ میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرح جب ایک چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس چور کی میں قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا مریدین نے کہا حضرت ساری دنیا آپ کے قدموں پر پڑتی ہے آپ کی قدم بوسی کرتی ہے آپ چور کی قدم بوسی کریں گے آپ چور کے پیر پڑیں گے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس چور کے اندر ایک ایسا وصف ہے اس چور کے اندر ایک ایسی خوبی ہے اگر صاحب ایمان کے اندر وہ پیدا ہو جائے وہ غص پیدا ہو جائے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کہا کہ حضرت کیا ہے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا چوری سے باس نہیں آیا دوسرا پیر کاٹا گیا چوری سے باز نہیں آیا تیسری مرتبہ ہاتھ کاٹا گیا چوری سے باز نہیں آیا اب چوتھی مرتبہ پیر کاٹا جا رہا ہے دیکھو یہ چور اپنی چوری پر مستقیم ہے استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے نمازی رمضان کا اگر نماز پر استقامت کا پہاڑ بن جائے رمضان میں داڑھی رکھنے والا کتا اگر موت تک اگر اپنے چہرے پر داڑھی رکھے حرام سے بچنے والا موت تک حرام سے بچے استقامت کا پہاڑ بنے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تبارک تعالی رحمت کے فرشتے اس پر نازل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جنت کے اندر بغیر خوف کے اور بغیر حزن کے داخل ہو جاؤ تو حضرت جنید بغدادی کی طرح میں چور کو سلام کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکہ ڈالنے والے میں کڈنپ کرنے والے اور میں بینکوں کو لوٹنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ تم ہمت کے ساتھ اپنی جو ہے جو اپنے عہدے کا تم صحیح استعمال کر رہے ہو یہ کمینے یہ لوفر یہ حرام زادے اپنی پیشانی کے اندر نماز کا بٹا لگا کر اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے کر آخا کے غلام ہونے کا اقرار کر کر خواجہ اجمیری کے دامن کو پکڑنے کا اقرار کر کر یہ چوری کرتے ہیں کیا وہاں چور کو الہام ہوا تھا وہاں ڈاکو کو الہام ہوا تھا جو مسلمان تھے انہوں نے تو اس کو لوٹا فرق کیا ہے اس چور میں اس میں وہ چور ہمت والا اس نے اے ٹی ایم کو لوٹا وہ چور ڈاکو ہمت والا اس نے بینک پر اور مکان پر ڈاکہ ڈالا میں اور تم جو ہے یہ بزدل ہیں ہم جو ہے ہجڑے ہیں ہم نئے ڈاکہ ڈال سکتے تو ہم نقلی رسیدیں بناتے ہیں ہم مسجدیں بناتے ہیں ہم مدرسے بناتے ہیں ہم یتیم خانے بناتے ہیں ہم جو ہے جو ہے دوسروں کا میراث ہڑپ کرتے ہیں کیا بڑا بھائی بہنوں کی میراث کو ہڑپ نہیں کر رہا ہے کیا اولاد اپنے بھائیوں کی بہنوں کی جو ہے جائیداد اور پراپرٹی کے اندر حق تلفی نہیں کر رہا ہے سب ڈاکو ہیں سب چور ہیں وہ کلیل امن عبادی شکور میرا اللہ کہتا ہے مولوی قرآن کو بیچتا ہے اور انجینئر انجینئرنگ کو بیچتا ہے دیکھو اب جب یہ سیلاب آیا نا اور جب یہ طوفان آیا نا تو کتنے لوگ ہمدردی اور ملت کی فلاح اور بہبودی اور ان مظلوموں کو پنا دینا کپڑا دینا ریلیف پہنچانا سب کھڑے ہو جاتے ہیں جی علماء تو کڑی ہوتی ہے جماعت اسلامی کڑی ہوتی ہے الحمدللہ آج یہاں جمعہ کی نماز کے بعد جو چندہ ہے انہی مظلوموں کے لیے اور انہی جو ہے بے قصوں کے لیے آج ہم ہمارے آنگوں پر کپڑا ہے آج ہمارے گھروں کے اندر گانا بجانا ہے ہمارے دسترخوان کے اندر طرح طرح کے میوے اور لذت بری نعمتیں ہیں ایک ایک بسکٹ کے محتاج ہیں اور کئی خواتین ایسے ہیں کہ جسم پر کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی درخت کی پناہ لی ہوئی ہے اور کوئی کسی آشرم کی پناہ لی ہوئی ہے بہرحال یہ جو ہے ہمارا ملی اور یہ ہمارا قومی پریزہ ہے کہ ہم جو ہے ان بھائیوں کی مذہب سے بالاتر ہو کر وہ ہندو ہو مسلمان ہو ان کی مدد کرے آپ سے میری درخواست ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آج کا جو چندہ ہے وہ جمیت علماء کے پلیٹ فارم سے جمعیت علماء کے جو ہے حضرت مولانا ارشد صاحب دامد برکات کے پلیٹ فارم سے ان مظلوموں تک مجبوروں تک کئی قسطیں جا چکی ہیں لیکن آپ کا بھی حق ان تک پہنچانے کے لیے اور آپ کی امداد ان تک پہنچانے کے لیے آج کا وہ خاص طور سے چندہ ہے بہرحال یہ سب جو ہے ایک ناٹک ہے میری نگاہ میں اس لیے کہ جب کسی کو لوٹنے کا موقع آتا ہے جب جو ہے ریل کا حادثہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لٹیرے فوراً آ جاتے ہیں اور عورتوں کے گلوں سے مال لوٹتے ہیں اور جب کان سے مال نہیں نکلتا بلیٹ کے ذریعے سے قیچیوں کے ذریعے سے ان کے کانوں کو کاٹا جاتا ہے وہ عورت مرتی نہیں وہ عورت کہتی ہے مجھے پانی پلاؤ مجھے زندگی کی بھیک دو میں موت سے بچنا چاہتی ہوں لیکن اس کے کانوں کو کاٹ کر بالیاں چرا لی جاتی ہیں میں کہتا ہوں کیا ڈاکو کو الہام ہوا تھا کیا چور پر وہی آئی تھی کہ اس جگہ پر ریل ٹکرانے والی ہے اس جگہ پر ٹرک جو ہے جیپ کو مارنے والا ہے دنیا سے بھر گئی ہے فیہا فسق عام ہو چکا ہے گناہ عام ہو چکا ہے تو میرے رب کا دستور اور میرے رب کا قانون کیا ہے علیہ القول میرا اللہ کہتا ہے کہ اب جو ہے اس بات اب اتمام میں ہو چکی ہے اب میری بات ان پر جو ہے ثابت ہوگی کیا ثابت ہوگی فدم مرنا تد میرا میرا اللہ کہتا ہے بری طریقے سے ہم ان کو تباہ برباد کر دیں اللہ حفاظت اللہ ہم جو ہے تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں منقشہ عذاب کا ان عذاب ربی کا بالکل فارغ اے اللہ تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لے ہم تیرے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن خدا کا قانون خدا کا دستور یہ ہے فحق علی اللہ تبارک تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کس عام ہو گیا ہے اور ان گناہوں پر نکیر کرنے والے خاموش اپنی زبان پر لگام لگا چکے ہیں لتا لتا کر تم امر بالمعروف کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو یہ دیر میں جو کتے آتے ہیں اور ان کتوں کو اگر تم نے نہیں روکا شادی کی محفلوں کے اندر ویڈیو گرافی کو تم نے نہیں روکا وفے سسٹم کو تم نے نہیں روکا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے شیونگ کے لیے بلیڈ لاتا ہے اگر نہیں روکا اور کیبل جو ہے وہ درست کرتا ہے وہ ٹی وی کو درست کرتا ہے بجائے روکنے کے وہ آ کر چینل سے ہی کر کے دیکھتے رکھتا ہے وہ کال القول لتا مرن بل معروف و لتا نہ انیل من کر اگر بل معروف کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اگر تم یہ نہ کرو گے خدا کا قہر آئے گا خدا کا عذاب آئے گا پھر یہ نہ کہنا کہ پینتیس لاکھ لوگ شب قدر کے اندر کعبے کا حرم کے اندر خلا کے خلاف کو پکڑ کر حضر اسود کو تھام کر وہ امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے تو تم یہ نہ پوچھنا کہ پینتیس لاکھ لوگوں کی دعائیں کیا حرم شریف کے اندر بیکار چلی گئی کیا ان کا رونا بیکار چلا گیا کیا نبی کے روزے کے ساتھ نبی کی جالی کو پکڑ کر امت کے لیے دعائیں مانگنا امت کے لیے آزاد کی ٹلنے کی دعائیں مانگنا کیا رب کائنات کو پسند نہیں آئی رب کائنات نے کہا کہ تمہیں میرے محبوب کی جالی پکڑنے کی ضرورت ضرورت نہیں ہے تمہیں کعبے کے اندر آ کر غلاف پکڑ کر بابے کعبہ پر چوکٹ پر پیشانی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرا ہاتھ حضر اسپت پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر تم رہ کر تم پکارو کم دونی استجیب لکم تم پکارو میں تمہاری پکار کا جو ہے جواب دوں گا لیکن شرط یہ ہے لتا مرنا بل معروف و لطن کر تم امر بل معروف کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اگر تم نے امر بل معروف کرنا چھوڑ دیا تم نے برائیوں سے جو ہے روکنا چھوڑ دیا تو یاد رکھو تم دعا کرو گے ہم تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے کو ٹلانے کا ہتھیار دعا تھا سیلاب کو ٹلانے کا ہتھیار دعا تھا قحط سالی کو ٹلانے کا ہتھیار دعا تھا ظالموں کے ظلم کو ٹلانے کا ہتھیار دعا تھا ٹاٹا مکوکا اور اس قسم کے جو دفات ہے ان کو ٹلانے کا ہتھیار دعا تھا لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے رب کائنات نے شرط لگائی لتا مرون بل معروف و لنہ نہ من کر امر بل معروف کہ کرو اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ پھر ہمارا عذاب تم پر نازل ہوگا اور تم دعائیں کرو گے مینا میں روئے گے عرفات میں روئے گے مزدلفہ میں روئے گے اور صفا پر روئے گے مروا پر روئے گے اور ختم قرآن پر روئے گے ہم تمہاری دعا کے ہتھیار کو توڑ کر رکھ دیں گے جب ڈیفنس کا ہتھیار ٹوٹ جائے گا تو دشمن حملہ کر دے گا اور دشمن کا حملہ کیا ہے اللہ نے فرمایا پدم مرنا تدمیرا ہم بری طریقے سے تباہ کر کے رکھ دیں گے ہم بری طریقے سے ان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیں گے وہ کا کا اخذ ربی عیسا اقدل قرا وہی ظالما تیرے رب کی پکڑ ہے تیرے رب کی پکڑ ہے وہ کزالی کا اخذ ربی کا عیسا قزل القرا اور جب وہ ظلم کرنے لگے اللہ اسی طریقے سے قریوں کو پکڑتا ہے وہ کزالی کا اخذ ربی کا القرا اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے پکڑ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے پدم مرنا ہے تدمی کے اندر جو ہے ہم جو ہے لیکن اگر کوئی امر بالمعروف کرتا تھا نہیں انل منکر کرتا تھا نبی کی بات مانتا تھا اللہ کی اطاعت کرتا تھا خدا کا قہر کتنا ہے خدا کا عذاب کتنا ہے اللہ بچانا چاہے تو خدا کا عذاب بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا حضرت نو علیہ سلاد وسلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی اسی سال اور اس سے آٹھ سو سال کے آس پاس اس کی عمر تھی حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام گئے اور جا کر اس سے عرض کیا کہ بڑھیا ابھی کشتی تیار ہو گئی ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ بڑھیا نے کہا میں ضعیف ہوں نو جب پوری طریقے سے کشتی تیار ہونا تو ہمیں بلا لے گا اور ہم آ کر تیار ہو جائیں گے حضرت نو علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بڑھیا حضرت نو علیہ السلام اپنے اسی سواریوں کے ساتھ جب کشتی کے اندر بیٹھ گئے تو بھول گئے پیغمبر انسان تھے ذہن سے بات نکل گئی کہ اس بڑھیا کو کشتی میں سوار کرنا تھا طوفان آیا اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جودی پہاڑ پر چڑھ گیا حضرت نو علیہ السلام سلام نے فرمایا کہ آئے بیٹے ارکم آنا تو آ جا ہماری سواری میں بیٹھ جا کلمہ پڑھ لے آنا صحابی الا جبلی من الماء کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا میں سائنس کو اپنا لوں گا میں ٹیکنالوجی کو اپنا لوں گا انڈونیشیا میں ملیشیا کے اندر سونامی آئی اس وقت امریکہ نے ان کو سونامی کے آلات دیے پھر دوبارہ حال کے اندر سونامی آئی وہ آلات نے کیا کیا وہ سیٹلائٹ نے کیا کیا وہ کزالی کا اخذرخ بھی کہا ازا اقضل ظالمہ ان اخذ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے رب نے کہا مارنا چاہے کوئی بچ نہیں سکتا اور بچانا چاہے تو کوئی اس کو جو ہے تباہ اور برباد نہیں کر سکتا بچانے والا اللہ ہے اور پکڑنے والا اللہ ہے تو کہنے لگا بیٹا الا من من الما قال لا عاصم اليوم امر بیٹے مان لے اللہ جس پر رحم کرے اللہ جس کو بچائے وہ بچ سکتا ہے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا اللہ من رحیم تو ابھی وہالا بینہم الموت فکان من المغرقین ابھی باپ بیٹے کی گفتگو تھی ابھی گفتگو ختم نہیں ہونے پائی <coughs> ابھی یہ سین ختم ہونے نہیں پایا ایک موج آئی من المغرقین اور بیٹا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا قوم تباہ ہو گئی قوم برباد ہو گئی حضرت نے آخری ہتھیار اس زمین پر ایک نفس کو باقی نہ رکھنا ان کا دلو عبادت اگر ایک نفس باقی رہے گا میرے رب میرے اللہ وہ پھر اور کافروں کو پیدا کرے گا وہ اور مشرقوں کو پیدا کرے گا ساری قوم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اب جو نسل آئی اسی لیے حضرت نو کا آدم ثانی کہا جاتا ہے انہی اسی افراد کی نسل کائنات کے اندر جو ہے اور دنیا کے اندر پھیلی یہ نو علیہ سلاط وسلام کے قوم کے وہ صاحب ایمان لوگ تھے جب طوفان تھم گیا بیٹا مر گیا قوم غرق ہو گئی لاشیں بکھری پڑی تھی جانور مرے پڑے تھے حضرت نو علیہ والسلام کو یاد آیا کہ چلو دیکھیں اس بڑھیا نے کہا تھا کہیں وہ غرق تو نہیں ہو گئی تباہ تو نہیں ہو گئی برباد تو نہیں ہو گئی حضرت نو علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ جھوپڑا اللہ تیرا شکر کہا السلام علیکم وعلیکم السلام سلام کا جواب بھی آ رہا ہے اب تو بڑھیا نے کہا بیٹے کیا ابھی جو ہے کشتی تمہاری بنی نہیں کیا ابھی طوفان نہیں آیا ابھی پتا ایک قطرہ پانی جس نے جودی پہاڑ پر کھڑے ہونے والے نو کے بیٹے کو جس طوفان نے غرق کر دیا اور جس بڑھیا نے نبی کو مانا جس بڑھیا نے اللہ کو جس بڑھیا نے اللہ کو مانا اللہ نے جھوپڑی میں رکھ کر اس کی جان کی حفاظت کر لی بچانے پر آئے وہ جھوپڑی پر رکھ کر بچا لے اور دو افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے غار کے اندر پناہ لیں گے اور وہیں پر ہم بچ جائیں گے اور غار کے منہ کو انہوں نے پلاسٹر لگا کر اور چٹان رکھ کر وہ دیا انہوں نے طوفان آیا طوفان نے تو چھوا نہیں اور پانی تو چھوا نہیں لیکن انسان ہے کہ پیشاب کب تک روکے گا ایک نے پیشاب کیا تو پاؤ غار بھر گیا دوسرے نے پیشاب کیا ایک تہائی غار بھر گیا اور تیسرے نے پیشاب کیا جو ہے ناک تک پیشاب آ گیا چوتھے نے پیشاب کیا کہا جو میرے پیغمبر سے بھاگے گا جو میری قدرت سے بھاگے گا اور میرے عذاب سے بچنا چاہے گا وہ عذاب سے تو نہیں بچے گا وہ پانی سے نہیں مرے گا اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرے گا اس لیے بخل انه کان غفارا نو کہہ رہے ہیں نبی کی زبان کہہ رہی ہے معافی مانگ لو توبہ کر لو مان کم لا ترجون وقارا خلقکم اتوارا انمت کرو کئی خلاسماواتا ارے تمہاری کیا حیثیت ہے ایک چٹان سر پر پڑی مر گئے اور ایک لاری نے ٹکر دی گر گئے ایک ٹرین جو ہے آپ کے پیر پر چڑی پیر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک کنکر کٹی میں گیا ایک رگ پھڑکی اور مالکم و عالم ترو کئی فاخلا اللہ سب اماواتا سات آسمانوں کو بنانے والا وجال القمر فی نورا اور چاند کو نور بنایا وجال الشمس سراجا اور جو ہے اس کو روشن چراغ بنایا سورج کو چاند کو نور بنایا ایسے رب سے تم نہیں ڈرتے ایسے رب کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اس ربکم تم دعا کرو تم توبہ کرو مسلمانوں اللہ کے بندو کائنات کے لوگوں کو سنا دو اب تاریخ بھی بیان کر چکی ہے اب سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب بگل بچ چکا ہے قیامت کے آثار آ چکے ہیں خدا کا قہر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب داڑیاں رکھ لو اب گناہوں سے باز آ جاؤ اب توبہ کر لو قل یا اللہ الذین ازرب علی انفسیم لا رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو آ جاؤ آ جاؤ تو کر لو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے لیکن جب تم سیلاب کو دیکھ لو گے جب تم طوفان کو دیکھ لو گے جب تم زلزلے کو دیکھ لو گے جب تم ری کو دیکھ لو گے ہوا کو دیکھ لو گے آندھی کو دیکھ لو گے اور جب تم خدا کے عذاب کو بیماریوں کی شکل میں دیکھو گے اور تم تو کرنا چاہو گے تو میرا رب کہے گا وقت وقت قبل من المفسدین اب تو توبہ کرتا ہے اس سے پہلے تو فساد کرنے والا مسلمانوں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے موت کی کھڑکی کھلنے سے پہلے خدا کا قہر شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لو توبہ کر لو نمازی بن جاؤ پردے کو اپنا لو حرام کاری چھوڑ دو ایک چھوٹی چھوٹی نحوست ایک چھوٹا چھوٹا گناہ ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا جناب محمد الرسول اللہ مجھے معلوم ہے آپ کے دو قرض میرے اوپر باقی ہیں ایک قرض یہ ہارون رشید کیسے جنتی ہیں اور دوسرا قرض یہ کہ باعزید عجیب گستامی کے ساتھ جو یہودی جا رہا تھا اس کے دسترخوان پر دگنا کھانا آیا اب تیسرا قرض میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تینوں قرض میں انشاءاللہ چکا دوں گا اللہ نے اگر مہلت دی ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مردوں میں عورتوں میں انسانوں میں جانوروں میں سب میں چلتی ہے یہ دیکھیے میرا اونٹ ہے میں اس کو دانا دیتا ہوں پانی دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ رات بھر مجھے سونا نہیں دیتا عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا رہتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف کی بات سن کر میں فیصلہ کرنے والا نہیں اونٹ کو بلایا اونٹ آیا جیسے ایک نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ وہ اونٹ بیٹھ گیا آنکھوں میں آنسو کے قطرے جاری تھے اور اس نے اپنی زبان سے کہا السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلاۃ وسلام ہو آخا نے کہا آپ کا مالک آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ ساری رات مالک کو سونے نہیں دیتے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اس مقدمے کے اندر اور اس عدالت کے کٹہرے میں ایک طرف اونٹ تھا اور ایک طرف کائنات کے اشرف المخلوقات انسان اور انسانوں میں سب سے اونچے انسان صحابی کی جو ہے بحیثیت مدعی عدالت کے کٹہرے میں تھے لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ فیصلہ نہیں دیا کہاں اونٹ کی بات سن کر فیصلہ دوں گا اس مقدمے میں بظاہر اونٹ صحابی کو ستانے والا رات بھر تکلیف دینے والا اور رات بھر ایزا پہنچانے والا لیکن آخا نے جب اون کے زبان سے جو دعویٰ سنا اور جو شکایت سنی آپ حیرت زدہ رہ گئے آپ حیرت کے اندر مبتلا ہو گئے اور فیصلہ مالک کے حق میں سنایا اونٹ نے کیا شکایت پیش کی اور اونٹ اپنے مالک کے ساتھ کیا وفاداری کرنا چاہتا تھا اور دنیا میں اگر نیکی کریں تو کیا ملتا ہے اور دنیا میں اگر گناہ ہو اس کی نحوستیں کیا اس اون کی زبانی انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ سنیں گے آج جو ہے نماز جمعہ کے بعد جو چندہ ہے آپ حضرات دل کھول کر چندہ عنایت فرمائیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر سیلاب میں زلزلے میں حادثات میں بیماروں کو ہم دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ حادثہ ہماری زندگی میں نہیں لائے گا اس سیلاب زدگان کی مدد کرنے کا مطلب اللہ ہمیں سیلاب سے محفوظ رکھے گا سنامی والوں کی مدد کرنے کا مطلب اللہ ہمیں سنامی سے محفوظ رکھے گا اللہ ہر قسم کی آفات اللہ ہر قسم کی بلیات اپنے تمام عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین